اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے پوری دنیا الہاد کو اور مذہب بیزار لوگوں کو اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے کہ ام یقولون افترا یہ لوگ بہتان باندھتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ یہ کلام نبی کا بنایا ہوا ہے تو کل فاتو بیاشر سور مثلی اس جیسی دس صورتیں بنا کر کے لے آؤ کہیں چیلنج کیا گیا ایک صورت بنا کر کے لے آؤ کہیں چیلنج کیا گیا ایک آیت بنا کر کے لے آؤ اور یہاں چیلنج کیا جا رہا ہے دس سورتیں بنا کر کے لے آؤ آج تک کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا ہے یہ چیلنج آج تک اپنی جگہ بالکل برقرار ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام محمد کا کلام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھو اللهم صل علی محمد محمد كما وعلى صلیٰ ابراہیم انك علی مجيد اللهم بارك على محمد محمد علی باركت على ابراهيم ابراہیم والا علی ابراہیم حمید مجيد تو یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس طریقے کا کلام لانا انسانی طاقت سے بالکل باہر کی چیز ہے ورنہ اس کی نظیر لائی جا سکتی تھی تو ثابت یہ ہوا کہ اس کی نظیر آج تک پوری علمی دنیا نہیں لا سکی یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا کلام ہے اور دوسرے جب اس کے اندر باتیں ساری کی ساری حق ہیں تو پھر ماننے والے کو پرابلم کیا ہے ارے بھائی ایک آدمی قرآن کے اوپر اپنی رائے پیش کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے بھائی قرآن پڑھ کر کے آیا ہے نا قرآن پڑھ کر کے آیا ہے سوال یہ ہے کہ تو نے قرآن کو پڑھا کیا سمجھا قرآن نے جو چیلنج کیا ہے کہ پوری دنیا علم مل کر کے اگر ایک سورت بنانا چاہے ایک آیت بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی تو نے کیا پڑھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے تو مال لینے میں کیا پریشانی ہے مال لینے میں کیا پریشانی ہے مسلمان کیوں نہیں ہوتا ایمان کیوں نہیں لاتا قرآن پر اور تو نے از اول تا آخر قرآن حکیم کو پڑھا اور تو نے سمجھا کہ اس کی جو دعوت ہے بالکل حق ہے اس کے اندر جو مکاری میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے اس میں جو اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے عقیدے کی تعلیم دی گئی ہے اور معاشرے اور سوسائٹی کو سدھارنے کے لیے اصول دیے گئے ہیں اور از اول تا آخر یہ کتاب اعلیٰ تعلیمات پر مشتمل ہے تو پھر اس کتاب کو ماننے میں کیا حرج ہے کیوں نہیں مانتے ہو تم پھر ایسے لوگوں کو بلا کر کے تقریر کروانے کا کیا مطلب ہے رائے پیش کروانے کا کیا مطلب ہے از اول تا آخر قرآن حکیم کو پڑھنے کے بعد اب کسی رائے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے رائے کی ضرورت نہیں رہتی صرف اور صرف ایمان کی ضرورت باقی رہتی ہے قرآن حکیم کو پڑھنے کے بعد رائے کی ضرورت نہیں رہتی صرف ایمان کی ضرورت باقی رہتی ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ایک بلاجبی بیان کی ہے کہ ہمیشہ جاہلوں کا یہ تصور رہا ہے کہ نبی کے اندر چار باتیں ہونی چاہیے ایک تو اسے بشر نہیں ہونا چاہیے اسے بشر نہیں ہونا چاہیے یہ جاہلوں کا تصور ہر دور کے اندر رہا ہے کہ نبی ایک ما فوقل فطرت ہستی ہونا چاہیے نہ سمجھ میں آنے والی ہستی ہونا چاہیے بشر نہیں ہونا چاہیے کہا کہ ان انت اللہ بشر مثلنا ارے تم تو ہماری طرح بشر ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاہلوں کا تصور یہ تھا کہ نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے اور آج ایک طبقہ گھما پھرا کر کے آپ کو نور ثابت کرنے کے چکر میں ہے اس کا مطلب کہ وہ بھی ان جاہلوں جاہلوں کی میں جن نے ہر دور کے اندر یہی خیال باندھا ہوا تھا کہ نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ماں پاؤ کل بشر ہستی ہونا چاہیے تو ایک چیز یہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے اسے عالم الغیب ہونا چاہیے اسے عالم الغیب ہونا چاہیے اور تیسرے مختار کل ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے بارہویں پارے کے تیسرے صفحے کے اندر ان تینوں چاروں باتوں کا رد فرما دیا ہے ایک تو یہ کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بشری ہوتا ہے اور اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی زبان سے خود کہلوایا جا رہا کہ آپ کہیے کہ ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یعنی میں مختار کل نہیں ہوں جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہے نہ دوں میرے پاس خزانے نہیں ہیں میں مختار کل نہیں ہوں مختار کل کا مطلب کیا جس کو چاہے دے جس سے چاہے لیں جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں میں مختار کل نہیں ہوں ولا عالم الغیب اور نہ تو میں علم غیب جانتا ہوں ولا اقول انی ملک یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں حضرت علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی بات کہلوا دی گئی ہے کہ دیکھو میں ایک بشر ہوں دوسرے میں غیب نہیں جانتا تیسرے میں کوئی برشتہ نہیں ہوں اور چوتھے میں مختار کل نہیں ہوں میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے موجود نہیں یہ ہمیشہ انسانوں کی یہ بلا جبھی رہی ہے کہ انہوں نے یہ تصور بات رکھا تھا کہ کم سے کم یہ چار باتیں کسی نبی میں ہونا چاہیے اور آج یہی چاروں باتیں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر دور کے اندر غالباً ایسا ہی رہے گا ایسے تصور رکھنے والے ایسا خیال رکھنے والے موجود رہیں گے اس کے بعد حضرت علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی ہے بلکہ بد دعا کہ اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر مت چھوڑ دعا قبول ہو گئی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کشتی بنائیے یہ دنیا کی پہلی کشتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وس نائل پل کبھی آئینا کشتی ہماری نگرانی میں بناؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل ڈائریکٹر ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ کشتی اس طرح بنائی جائے اس طرح اس کا دالیا رکھا جائے نیچے پیدا اس طرح لگایا جائے اور اندر اس طریقے کی جگہ ہونی چاہیے اللہ فرماتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں لیکن ہماری نگرانی میں یہ دنیا کی پہلی کشتی ہے جو جبرائیل کی ڈائریکشن میں حضرت نو علیہ السلام نے بنایا نہ آس پاس کہیں ندی ہے نہ آس پاس کہیں سمندر ہے قوم آ آ کر کے مذاقہ اڑاتی ہے کوئی کہہ رہا ہے ارے اب تک پیغمبری کا دعویٰ کر رہے تھے بڑے ہو گئے اب تک پیغمبری کا دعویٰ کر رہے تھے اب بڑے ہو گئے دیکھو لکڑیاں کاٹ رہے ہیں بنا رہے ہیں جوڑ رہے ہیں اور کوئی آ کر کے کہتا آس پاس کوئی ندی نہیں ہے بارش بھی نہیں ہو رہی ہے سمندر بھی نہیں ہے یہ کشتی آپ ہوا میں اڑائیں گے نوح کا ارادہ یہ ہے کہ کشتی ہوا میں اڑائے گا اس طریقے سے مذاق کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ان سے سے کہا کہ آپ بھی کہیے جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو نا ایک دن ہماری بھی باری آئے گی ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے کما ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا تم اس وقت مذاق اڑا رہے ہو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں جب یہ کشتی بن گئی تو ایک علامت بتا دی گئی عذاب کی شروعات کی کہ تنور ابل پڑے گا جیسے ہی تنور ابلنا شروع ہو جائے سمجھو کہ اللہ کے عذاب کی آمد ہو گئی ہے اب سارے کے سارے لوگ جتنے بھی ایمان والے ہیں کشتی میں بیٹھ جانا جیسے ہی تنور ابلا تمام کے تمام مومنین کشتی میں جا کر بیٹھ گئے اور وہ جانور جو پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے تھے ان کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لیا گیا اور ایمان لانے والے کو بارے میں کہا گیا کلیل تھوڑے لوگ تھے اور مفترین نے ان کی تعداد اسی بتائی ہے کچھ لوگوں نے کم بتائی ہے سارے کے سارے لوگ اس میں بیٹھ گئے آسمان سے پانی برس رہا ہے زمین نے اپنے سوتوں کو کھول دیا ہے چاروں طرف پانی ہی پانی اس کے بعد سوار ہو رہے ہیں دعا پڑھ کے وقال اور کبو بسم اللہ مجرے ہا مرسا ان ربی رحیم اور سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کشتی کا ٹھہرنا ہے اور آج بھی یہ اصول اپنی جگہ مسلم ہے کہ کشتیاں چلتی ہیں تو اللہ کے حکم سے اور رکتی ہیں تو اللہ کے حکم سے یہ بڑی بڑی شپ جو سمندر کے سینوں پر چلتی ہیں اور یہ بڑی بڑی آبدوز یہ سب میرینس جو سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی ہیں یہ ساری کی ساری رکتی ہیں تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نام سے اور چلتی ہے تو اللہ کے نام سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک انچ لوہا کسی سائنسدان نے آج تک بنایا ہے ایک انچ لوہا بنایا ہے کسی سائنسدان نے اپنی لیب کے اندر اگر کسی سائنسدان نے دعویٰ کیا ہو تو بتائیں آ کر کہ میں نے اپنی لیب کے اندر لیبوریٹری کے اندر میں نے ایک انچ کا لوہا لوہے کا ٹکڑا ایجاد کیا بنایا ہے تو لوہے کا ٹکڑا تم نہیں بنا سکتے اور کشتیوں کے اندر لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے ارے تم ایک بیج نہیں پیدا کر سکتے جس سے درخت اگتا ہے کہ جائے کہ تم لکڑی پیدا کر سکو تو جس سے کشتی بنتی ہے لوہا بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا لکڑی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی اور کیلے جو ٹھوکتے ہو وہ بھی لوہے کی بنی ہوئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے اس لوہے کے نام سے پوری سورت کا نام رکھ دیا ہے سورہ حدید حدید مینس لوہا آئن اور فرمایا حدید ہم نے لوہے کو نازل فرمایا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے ہم نے زمین کے اندر ان کی کانیں رکھ دی ہیں یہ ہم نے پیدا کیا تم نہیں بنا سکتے تو لوہا ہم نے پیدا کیا لکڑی ہم نے پیدا کی آکسیجن ہم نے پیدا کیا ہائیڈروجن ہم نے پیدا کیا اور جس سے تم مشینیں بناتے ہو وہ مشینیں لوہے کی بنے یا کسی اور دھات کی وہ دھات ہم نے بنائی ہے اور اسٹیم کے اندر پاور ہم نے رکھا ہے تو بولو تم نے کیا چیز بنائی ہے تم نے کیا خالی مغز ماری کی ہے تم نے بنایا کیا ہے خاص چھانی ہے تم نے ساری چیز تو ہم نے بنائی ہے اللہ کے حکم سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کا رک جانا ہے سب کچھ تو ہم نے بنایا تم نے خود خالی جوڑ جاڑ دیا ہے لہذا اللہ کے حکم سے کشتی چلتی ہے اور اللہ کے حکم سے کشتی رکتی ہے اب یہ کشتی چل رہی ہے اللہ فرما رہا ہے موجیں کیسی ہیں پہاڑوں کی طرح ہیں دیکھ کر کے ڈر محسوس ہو وہی تجریب فی موجن کل جبال موجیں ایسی ہیں جیسے پہاڑ اب آپ اندازہ لگائیے کہ طوفان کتنا قیامت خیز تھا اور کشتی ہچ کو لے کھا رہی ہے وہ کل جبال لے کر چل رہی ہے کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں اچانک حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا اوپر آ رہا ہے نیچے آ رہا ہے کبھی اوپر آ جاتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے پریشان ہو گئے دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے پال پوس کر کے جوان کیا ہے ذرا باپ کے دل سے پوچھو کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی سامنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھ کر کے حضرت علیہ السلام نے پکارا یا بنیر کم مانا مال کافرین اے میرے بچے ہمارے ساتھ آ جا سوار ہو جا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ اور میری رسالت کا اقرار کر لے آ جا میرے بچے یا بنیر کب مانا ولا تک مال کافرین ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ مت رہے بیٹا بھی کافروں کی صحبت میں بدعتیوں اور مشرکوں کی صحبت میں رہ رہ کر کے اس کا بھی دماغ بالکل خراب ہو گیا تھا فطرت بالکل مستق ہو چکی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے اندر جو ایمان بدیت کیا ہے اس ایمان کا بالکل خاتمہ ہو گیا تھا ایسے مصیبت کے موقع پر بھی کیا بولتا ہے میں تمہاری کشتی میں آنے والا نہیں قال ساوي الى جبل ياسمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما البوج فكان من المغرقين کہا کہ میں تمہارے ساتھ کشتی میں نہیں آؤں گا میں اس پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا قال ساوي الى جبل اس جبل کے اوپر اس پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا ياسمني من الماء یہ مجھے پانی سے بچا لے گا میں تیر کر کے اس پہاڑ پر جانے والا ہوں کہا لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم اے میرے بچے یہ پانی نہیں ہے اگر پانی ہوتا تو شاید تجھے پہاڑ بچا لیتا میرے بچے یہ پانی نہیں عذاب ہے اور آج وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو قال اللہ آسم اليوم من امر اللہ الا من رحم اللہ کا رحم جس کے اوپر ہوگا وہی بچے گا اور آج کافر کے اوپر اللہ کا رحم نہیں ہوگا لہذا میرے بچے آج جودی پہاڑ بھی تجھے نہیں بچا سکتا ہے ہمارے ساتھ آ جا بات ہو ہی رہی تھی فطرت تو اس کی مس ہو ہی گئی تھی یہ سمجھانا کچھ کارآمد نہ ہوا وقال بینہم الموت فکان من المغرقین ایک موج آئی نیچے گیا اوپر آیا ہی نہیں ڈوب گیا ختم ہو کہانی ختم ہوئی اب باپ دیکھ رہا ہے کشتی سے بیٹا گیا کہاں ابھر ہی نہیں رہا ہے باپ کا دل تڑپ اٹھا ذرا اس باپ سے پوچھو جس نے اپنے بچے کو بڑی مشقتوں سے بڑی تکلیفوں سے پالا ہو جوان کیا ہو اس کے لیے دنیا بھر کی تکلیفیں اٹھائی ہوں تڑپ گیا دل حضرت نو کا ویسے بھی نبی بہت رحم دل ہوتا ہے پریشان ہو گیا نبی کا دل پریشان ہو گیا ونادا نوح ربہ قال ربی ان ابنی ملا لی وین وعدک الحق وانتا احکم الحاکمین اللہ نے پہلے وعدہ کر لیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لیں گے اللہ کا وعدہ تھا اسی وعدے کا حوالہ دے رہے ہیں اسی وعدے کا ریفرنس دے رہے ہیں حضرت نو پریشان ہو کر کے کہ پکارا نو نے اپنے رب کو کہ ہے میرے رب میرا بچہ میرے اہل میں سے اور تو نے کہا کہ میرے اہل کو بچا لے گا تو دادا میرا بچہ میرا اہل ہے میرے اہل میں سے اس کو تو بچا لے میرا بچہ میرے اہل میں سے ہے بچا لے اس کو آواز آئی قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لکبیل انی عیزک ان تکون من الجاہلین واہ کلیجہ کھا پڑتا ہے ایک نبی ہے ساڑھے نو سو برس تک اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہا ہے ایک ریکویسٹ بھی تو مان لینی اللہ کو ساڑھے نو سو برس محنت کی ہے اس نے دین کی اللہ کے توحید کی خدمت کی ہے محنت کی ہے دین کی اتنے مقرب بارگاہ الہی کی جس نے ساڑھے نو سو برس تک دین کی خدمت کی ہو اللہ کو ایک ریکویسٹ مان لینی تھی کہ نہیں ایک ریکویسٹ بھی مانی نہیں گئی آ جواب آ رہا ہے ان نہ لئی سمینا تو کہہ رہا ہے میرے حل میں سے تیرے حل میں سے نہیں ہے اس لیے کہ میرے حل میں سے نہیں ہے جو میرا نہیں وہ تیرا کیسے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی سادات سید زادہ شیطان ہو اور قرآن و سنت سے دور ہو وہ لاکھ اپنے آپ کو سید زیادہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بالکل الگ ہے وہ لاکھ کہے کہ میں سید گھرانے کا ہوں لیکن چونکہ اس کی تعلیم و تربیت سنت کے مطابق نہیں ہوئی اسی طریقے سے اس کا رہن سہن سنت کے مطابق نہیں ہے تو ایسا سید زادہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نہیں ہو سکتا لاکھ کہتا رہے کہ میں سید گھرانے کا قطع نہیں اس لیے کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں مانی آپ کے نقشے قدم پر تم کہاں چل رہے ہو بہت سارے سادات گھرانے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم سید زادے ہیں اور جھک جھک کر کے یہ بدھاتی ان کا پیر چومتے ہیں کہ جناب علی اولاد رسول ہیں یہ جناب علی یہ سادات گھرانے کے کے ہیں ارے پہلے یہ دیکھو کہ سنت اوپر کتنا عمل کر رہا ہے یہ یہ اور یہیں پر بات معلوم ہوگی کہ جن کے پاس اپنے ذاتی عمل کا کوئی توشہ نہ ہو بڑے سے بڑی شخصیت بھی انسان کو اللہ سے نہیں بچا سکتی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مواخذے سے نہیں بچ سکتا بڑے سے بڑی شخصیت بھی انسان کو نہیں بچا سکتی حضرت نو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو بچا لیا جائے قرآن شاہد ہے قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن شاہد ہے کہ اپنے بیٹے کو حضرت نو علیہ السلام نہیں بچا سکے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں تو جانتے ہیں ڈانٹ کیا آ رہی ہے لئی سمین اہلی یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے اور دیکھو فلا تسأل ما ليس لك به علم انی اعوذ ان تکون من الجاہلین جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ کہیں تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ بڑی پھٹکار ہے ایک نبی کو اور کہتے ہیں دامن پکڑ کر مچل جائیں گے دامن پکڑ کر مچل جائیں گے بتاؤ ایک مقرب بارگاہ الہی نبی بیٹا نافرمان ہے مشرک ہے نبی نہیں بچا پا رہا ہے عذاب سے اور اگر دعا کر رہا ہے تو ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ کہ سمجھا رہا ہوں چاہلوں میں سمجھ ہو جاتا کسی کسی کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے اب مشرق کو بخشوا سکے جب نبی کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں ریکویسٹ کر سکے بچانا تو دور کی بات ہے ریکویسٹ پر ڈانٹ پڑیے درخواست پر ڈانٹ پڑیے کہ سمجھا رہا ہوں تمہیں آئندہ ایسا جملہ مت نکالنا ورنہ کہیں تم چاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ انی ان تک تکون من الجاہلی ڈانٹ کا انداز دیکھ رہے ہو اور اللہ کی عظمت کا اندازہ کر لیا آپ نے کہ اس کے فیصلے میں کوئی ٹانگ نہیں اڑا سکتا فیصلہ کر دیا فیصلہ ہے وہ دنیا کی تمام قوتیں مل کر کے شخصیتیں مل کر کے اگر فیصلے کو بدلنا چاہے فیصلے کو نہیں بدل سکتی چاہے وہ آپ کا خلیل ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں درو شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اس کے بعد رکو کا جو ختم ہو رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحی آئی لئی ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبت للمتقین یہ سب غیب کی خبریں ہیں اس لیے کہ نوح علیہ السلام آپ سے پہلے گزرے ہیں اے ہمارے حبیب آپ کو معلوم نہیں کہ نوح کا واقعہ کیسا ہوا اس کا بیٹا کس طرح ڈوبا آپ کو معلوم نہیں یہ غیب کی خبریں ہیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں ما کنت تعلمها انت ولا قوم کا اس سے پہلے نہ تو آپ جانتے تھے اس واقعے کو اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی صاف صاف علم غیب کرا ہے ما کنت تعلمها انت ولا قوم کا نہ تو آپ کو اس واقعے کا علم تھا اور نہ تو آپ کی قوم کو اس کا علم تھا اب بتائیے اتنی صاف تردید ہے آپ کے علم غیب کی کہ اب اس کے بعد کس تعویل کی گنجائش رہ جاتی ہے اب گھما پھرا کر کے توڑ مڑوڑ کر کے قرآن کے ساتھ مذاق کرنے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے بتائیے صاف صاف کہہ دیا گیا یہ غیب کی خبریں ہیں ہم وہی کر رہے ہیں تب آپ کو معلوم ہو رہا ہے ورنہ اس سے پہلے نہ تو آپ کو علم تھا نہ آپ کی قوم کو علم تھا اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی قوم آد کے سامنے کھڑے ہیں ان کی قوم کا نام آد تھا پکی مشری قوم تھی کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں میری قوم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو میں تمہیں پھٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں اور تمہارے یہ معبود نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اب سارے لوگ یہ کہہ رہے کہ لگتا ہے ہمارے معبودوں نے تجھے چھو کر کے تیرا دماغ معاف کر دیا ہے جو اول پول بکرا ہے ان نقول اللہ بازو علی حتینہ بسو ہمارے بعض معبودوں نے تجھے چھو کر کے ان کا اثر تیرے اوپر ہو گیا کہ تیرا دماغ معاف ہو گیا ہے یہ ہمارے معبودوں کی پھٹکار ہے ہمارے ولیوں کی اور بزرگوں کی پھٹکار ہے تیرے اوپر جو اول فول بک رہا ہے اور تیرا دماغ معاف ہو گیا ہے تو حضرت خود علیہ السلام اس جواب میں کہہ رہے کہ تمہارے پیروں کا اور تمہارے بتوں کا اور تمہارے بزرگوں کا میرے دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہے میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں اور اگر یقین نہیں ہے تم کو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے تو میں کھڑا ہوا ہوں میں کھڑا ہوا ہوں جتنا مکر کرنا ہے اور جتنی تدبیریں کرنی ہے میرے خلاف کہو ان کو کرنے کے لیے دیکھتا ہوں میرا کیا بگاڑ لیتے ہیں اس وقت حضرت خود علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا اور آج ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہو تو ہمارا بگاڑ کر کے بتائیں فلا تنظرون حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ سازشیں کریں میرے خلاف مجھے مہلت مت دیں مجھے تم لوگ اپنے معبودوں کے ساتھ مہلت مت دو کچھ کر کے بتاؤ انی توکل تو اللہ ربی و ربکم میں نے تو تمہارے رب اور اپنے رب کے اوپر توکل کیا ہے دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی یہ ہے توحید اس کا سبق سب سے پہلے تمام قوموں کے سامنے نبیوں نے رکھا ہے اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا بچپن میں سب کے محبوب تھے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کی نگاہوں میں محبوب تھے بڑا امین ہے بچہ بڑا اچھا بچہ ہے ہماری قوم کا خلاصہ ہے بڑا نیک ہے سیدھا سادہ ہے لیکن جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا کوئی ساحر کہہ رہا ہے کوئی پاگل کہہ رہا ہے کوئی مجنو کہہ رہا ہے اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے جب دین کی دعوت پیش کی تو پہلے ان کو اچمبا ہوا کہنے لگے قالو یا صالح صالح قد ان قبل ما اے ہم تو تم سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ آگے چل کر کے تم ہمارے لیڈر بنو گے رہنما بنو گے اور یہ جو بت ہیں ان تمام بتوں کے سب سے بڑے مجاور بن جاؤ گے بڑی امیدیں تھی مجاور بنانے کا ارادہ تھا لیکن اب یہ کیا بول بک رہے ہو یہ آبا ذات کے دین کے خلاف یہ کیا بک رہے ہو کالو یا قد ارے تم سے بڑی امیدیں تھی یہ تم کس راستے پر جا رہے ہو آبا ذات کی ڈگر چھوڑ کر کے کس ڈگر پر جا رہے ہو کس رویش پر چل رہے ہو تم کہا کہ میں صحیح رویش پر چل رہا ہوں کہا کہ اچھا اگر تم اپنے نبی کی حقانیت پر دلیل لے آؤ کہ تم نبی ہو نبوت کی صداقت پر کوئی دلیل لے آؤ تو ہم تم کو نبی مان لیں گے کہا کہ کون سی دلیل لانا ہے کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دو یہ جو پہاڑ ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکلتی ہے اور وہ بھی دس ماہ کی گابھن دس ماہ کی گابھن اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیا رب کی بارگاہ اور رب اس نا قادر ہے اللہ ما قدر اللہ قدری پہاڑ سے اونٹنی نکالنے پر قادر ہے ان اللہ کل قدیر حکم ہوا پہاڑ کو کہ دس ماہ کی گابن اٹھنی نکال دے دس ماہ کی گابھن اٹھنی پہاڑ سے نکل کے آ رہی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے نبی کے ہاتھ اٹھے تو پہاڑ سے اونٹنی نکل رہی ہے دس ماہ کی گابھن اٹھنی طے یہ ہوا کہ ایک دن یہ اللہ کی اٹھنی ناقت اللہ پوری چراگاہ کا دورہ کرے گی اور تم لوگ سارے جانوروں کو باندھ کر کے رکھو گے ہاں دوسرے دن اللہ کی اونٹنی چراگاہ میں نہیں جائے گی تم اپنے تمام جانوروں کو چھوڑ سکتے ہو اب اللہ کی اونٹنی تھی اللہ کی اونٹنی جہاں منہ ڈال دیتی حوض صاف جہاں منہ ڈال دیتی چراگاہ صاف اور دوسرے دن جب یہ مویشی ان کے باہر نکلتے تو انہیں کچھ بھی کھانے کو نہیں ملتا دبلے ہو رہے مر رہے اللہ کی اونٹنی سارا ستیہ ناش کر رہی ہے ان کا جس حوض میں منہ ڈال دے رہی پورا پانی پی لے رہی جس چراگاہ میں گھس رہی پوری چراگاہ صاف بہت پریشان ہو گئے میٹنگ بیٹھی ان کی کیا کرنا اس طرح تو ہم مر جائیں گے ہماری پوری معیشت تباہ ہو جائے گی پانی پی رہی ہے پورا سارا چراگاہ صاف کر رہی ہے ارے یہ کچھ دنوں تک اور رہی تو ہم لوگوں کے لیے تو بھوکھوں مرنے کا وقت آ جائے گا راتوں رات انہوں نے اس کی پوچھے کاٹ دی مار ڈالا اللہ کے مطالبہ کیا معجزے کا معجزہ جب ظاہر ہوا تو اس معجزے کو ان خبیصوں نے خود ہی ختم کیا حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہا کہ بدبختو ارے تم نے کتنا بڑا پاپ کیا ہے کتنا بڑا گناہ کیا ہے جبریل کے ذریعے آپ کو خبر دے دی گئی بتا دو ان کو کہ تین دن اور کھا پی لیں تین دن اور کھا پی لیں سلاست ایام تین دن کھا پی لو ذالک وعد غیر مکذوب اور یہ بالکل ایسا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا آ کر رہے گا حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر اکڑ کر کے مر گئے اکڑ کر کے مر گئے اتنی زبردست چیخ تھی حضرت جبری علیہ السلام یہ سزا دی گئی یہ سزا دی گئی ان کو صالح کی قوم اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے بڑے مہمان نواز تھے اللہ کے خلیل تھے نا فرشتے آ رہے ہیں قوم لوت کی بہت آگے نکل گئی تھی گناہوں کے میدان میں اس بستی کو الٹنے کا حکم دے دیا گیا تھا کہ لوت کی بستی کو الٹ دو اس لیے کہ الٹا کام کر رہے ہیں بجائے عورتوں کے پاس جانے کے یہ لوگ امرت پرست ہیں امرت پرست ہیں یہ لوگ ہومو سیکسولیٹی ان کی فطرت میں گھس گئی ہے لہذا انہوں نے الٹا کام کرنا شروع کر دیا ہے تو ان کی بستی کو الٹ دیا جائے کیونکہ یہ بھتیجے ہوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے جات ابراہیم بشرا کالو سلامہ یہ آئے کا السلام علیکم اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والا مہمان جو ہے پہلے میزبان کو سلام کرے سلام جواب میں انہوں نے کہا وعلیکم السلام پوچھا نہیں مہمان خانے میں بٹھایا فما ابھی جا بے جرین حنیز گئے اور جلدی سے بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گئے تو ایک تعلیم تو یہ ملی ہمیں کہ کہیں کوئی مہمان جائے تو پہلے صاحب خانہ کو سلام کرے اور پھر صاحب خانہ اس کے سلام کا جواب دے پھر صاحب خانہ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ مہمان سے یہ نہ پوچھے آپ کے لیے چائے لاؤں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤں ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ بغیر پوچھے ہوئے مہمان کو بٹھائے اور جو کچھ حاضر ہے لا کر کے رکھ دے فمال اور تکلق کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ حاضر ہو لے آوے اور اگر کھلانا ہے تو سب سے بہترین چیز کھلائے گوشت اور وہ بھی بھنا ہوا فرائی کیا ہوا جلن حنیز بھنا ہوا بچڑا ہاں؟ لا کر کے رکھ دیا گیا سامنے گرما گرم بچڑا رکھا ہوا ہے اب کھانا شروع کرنا چاہیے اب ان کے ہاتھ نہیں پڑ رہے ہیں پلم ہاتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہا کہ مالک مالا تاکل کیوں نہیں کھا رہے بیٹھے ہوئے ہیں کھا نہیں رہے تو یہ ڈر گئے باؤ جسم ڈرے تو فرشتوں نے بتا دیا کال اللہ تخب انسل قوم لوت ڈریے نہیں ہم قوم لوت کی طرف بھیجے گئے ہیں آپ سے ایسے ملنے کے لیے آ گئے بتانے کے لیے کہ آپ کے بھتیجے کی قوم کی بستی کو ہم لوگوں کو الٹنے کا حکم دے دیا گیا ادھر جا رہے ہیں اور ہم لوگ نوری مخلوق ہیں ہم کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اگر نور سے بنا ہوا ہو کوئی بھی شکل اختیار کر لے اسے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تمام ملائکہ جو اس وقت آئے تھے انسانی شکل میں تھے لیکن چونکہ ماتے تخلیق نور ہے نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے شکل اگرچہ انسان کی ہے انہیں کھانا کھانا چاہیے تھا لیکن کیا ظاہر ہوا کہ نور سے بنی ہوئی مخلوق اگر انسانی شکل میں آ جائے تب بھی اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ثابت یہ ہوا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوتے اور آپ انسانی شکل میں ہمارے سامنے آتے تو آپ کھانا کھاتے نہیں جبکہ بخاری کی روایت ہے کہ بشر بشر میں ہوں اور کما کما یا کل میں کھانا کھاتا ہوں اس طرح جیسے بندہ کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے اور نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی ہے اگر جو وہ انسانی شکل میں کیوں نہ آ جائے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ہوتے تو کھانا نہیں کھاتے جیسا کہ یہ نوری مخلوق کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہی تھی لیکن نوری مخلوق کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے اب توڑ مڑوڑ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام آیات کو نظر انداز کر کے منطق چلا رہے ہیں اب بتائیے قرآنی نصوص کے سامنے نصوص سریعہ کے سامنے منطق چلتی ہے ایسا کیوں ارے ایسا کیوں کیا صاحب آیات موجود ہیں ایسا کیوں ایسا کیوں سر پہ جوتے تیرے نصوص تریا کے موجود ہوتے ہیں پھر کیا اور کیوں منطق کیوں لڑا رہے اب نصوص تریا کے سامنے منطق چلے نصوص تریا کے سامنے فلسفہ چلے ارے ہمارا اسلام کتابی ہے جو کتاب میں لکھا ہوا چپ چاپ من ہمارا اسلام فلسفہ نہیں ہے ہمارا اسلام منطق نہیں ہے نہ جو ہے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ کوئی ریزن نہیں ہے یہ کوئی پہلی نہیں ہے کہ چند لال مظفروں کو پوچھنے کی ضرورت پڑے بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے اور بالکل واضح انداز میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں محجت بیضا پر چھوڑا ہے روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے اور اس پر وہی ہلاک ہونے والا ہوگا جس کی فطرت خراب ہو گئی ہو روشن شاہراہ پر تم موجود ہو تو یہاں صاف کہہ دیا گیا کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر ختم ہوا تو بیوی باہر سے دروازے کے پاس سے سب سن رہی تھی کہ میاں پہلے تو ڈرے اور پھر جب بتایا گیا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں تو خوش ہو گئے تو بیوی وہاں سے ہنس پڑی بڑے میاں کو پریشان پہلے دیکھا اور جب ظاہر ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں تو ہنس پڑی وہ امراط ہوں قائمت ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی وہاں دروازے کے پاس پس ہی کر ہنسی بشر رہا بے اسحاق یا کو بشر بے اسحاق وہ بھی مرا اسحاق یا تو ہم نے اللہ کے حکم سے انہیں بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی یعنی اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے رب حبلی من الصالحین تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حاضرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا اور حضرت سے اسحاق کو دیا اور بیٹے اور پوتے دونوں کی بشارت دی لہذا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر انسان کو نرینہ اولاد ایک خاص وقت تک نہ ملے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے رکھنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مسلحت ہے متقاضی تو اسے ضرور نرینا اولاد عطا کرے گا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو بڑھاپے میں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کالت یا ویلتا علی تو آنا آجوز محاذ آبادی شیخا ارے کیسی بات کہہ رہے ہیں آپ لوگ مجھے بچہ ہونے کی بشارت دے رہے ہیں جبکہ وہاں آجوز وہاں بالی شیخا میں میں بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں باز ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بالکل بڈھے ہو چکے ہیں بچہ کیسے ہوگا تو رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اچھا، اور اللہ کی قدرت سے تعجب ہے اللہ اللہ ارے تبارک کا حکم آ جائے تو پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتا ہے اور آپ تو باز ہیں کم سے کم آپ کے شوہر تو موجود ہیں اگرچہ جوانی کا موسم گزر گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بچہ دینے پر بھی قادر ہے بچہ ہوا حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارا سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان کہ ان کی قوم ڈنڈی مارتی تھی پیسے پورا لیتی تھی تھی کم دیتی حضرت حضرت شعیب علیہ السلام سمجھا رہے کیا کر رہے ہو انی اراکم بخیر ارے کھاتے پیتے آدمی ہو کیا کر رہے تم لوگ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا اب ڈنڈی مارنے کی کیا ضرورت ہے انی اراکم بخیر کھاتے پیتے ہو مست ہو اب یہ ڈنڈی مارنے کی حرام کام کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ان کو کیا جواب دینا چاہیے بھائی ہم غلط کام کر رہے ہیں کیا کہہ رہے کالو یا شعیب کا مرکا کیا تیری یہ حکم دیتی ہے اب دیکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو لے لیا کہتے نہیں ہاں اتنی بڑی داری رکھ کر کے ایسی بات کرتا ہے بھائی داری کی بات کہاں آ گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے تانا دیا کہ تیری نماز یہ حکم دیتی ہے اور مال ہمارا ہے دکان ہماری ہے ہم جس طرح چاہیں کریں ہم جس طرح چاہیں اون فی اموالنا ما نشا ہم اپنے مال میں جو چاہیں کریں ہمیں اختیار ہے کہا کہ نہیں اس کا ایک قانون ہے اس کا ایک اصول ہے اصول یہ ہے کہ جب پیسے پورا لو تو تول پوری دو اس میں نماز کہاں سے آ گئی کہا کہ شعیب تیری نماز یہ حکم دیتی ہے ایسا کہنے کی بڑا نمازی ہے تو ہاں اسی وجہ سے ایسی بات کہہ رہا ہے کہتے بڑی لمبی داڑھی ہے اسی وجہ سے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں ارے اتنی بڑی داڑھی رکھ کر کیسا کام کر ارے بھائی داڑھی کا تعلق اس عمل سے کہا ہے داڑھی کو درمیان میں کیوں لیتے ہو جیسا حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز درمیان میں آ گئی اس قوم کو بھی تباہ برباد کر دیا گیا آگ کا عذاب آیا تھا اور پوری قوم کو بالکل جیسے بھٹی میں ڈال کر کے جلا دیا جائے آگ کے اس عذاب نے اس پوری قوم کو چلا کر کے خاکستر کر بدلی آئی تھی بدلی پہلے تو گرمی نازل ہوئی پورے شہر کے اوپر پر گرمی برداشت نہیں ہوئی تو باہر نکل آئے دیکھا باہر بھی گرمی برداشت نہیں ہو رہی وادی کے اندر آ گئے تھوڑی دیر میں ایک بادل دکھائی دیا خوشی سے ناچنے لگے ضروری نہیں کہ جس بادل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے آگ بھی برسانے پر قادر ہے جب اس بدلی نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو بجائے پانی کی آگ برسنے لگی اور پوری وادی کے اندر جل جل کر کے مر گئے آکس پر اس کے بعد قوم لوت کا تذکرہ ہے حضرت لوت علیہ السلام کے بعد فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہے اب یہ امرت پرست لوگ ہومو سیکسول لوگ ان کے پیچھے لگ گئے کہا کہ بہت اچھے لڑکے آ گئے ہیں سب پیچھے لگ گئے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں لوگ داخل ہوئے انہوں نے دروازہ بند کر لیا اب دروازہ توڑنا شروع کر دیا باہر نکالو باہر نکالو باہر نکالو اب دروازہ کھول کر کے حضرت باہر آ رہے ہیں تاکہ دیکھو کیا تم میں کوئی ایک اچھا آدمی نہیں علیہ سمیل تم رجل الرشید اس سے نبی کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے یہاں تو ہر پوجیے کو مختار کل ہر پوجیے کو مختار کل ان کے ہاتھ میں کائنات ان کے ہاتھ میں یہ ایریا ان کے ہاتھ میں یہ ایریا یہ غوث یہ قطب یہ اللہ کے بندو حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے مقرب بارگاہ الہی نبی ہیں دروازہ کھول کر کے آ رہے ہیں قال علیہ سمل رجل الرشید کیا تم ایک بھی اچھا آدمی نہیں فتق اللہ اے دیکھو اللہ سے ڈرو بلا فی ضعفی یہ میرے مہمان ہیں میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو کتنا بس ہے ایک نبی اتنی قوم کے سامنے اور تمنا کر یہ کہہ رہے لقد اور کہا چاہتے حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بہت خراب قوم ہے کاش کی میرے پاس قوت ہوتی کاش کی میرا خاندان مضبوط ہوتا تو آج میں ایک ایک سے نمٹ لیتا جب فرشتوں نے اندر سے ان کی تقریر سنی اور پریشانی کو دیکھا پیٹ پر ہاتھ رکھا کہا کہ ہم لڑکے نہیں ہیں ان کے لیے ہم مصیبت بن کر کے آئے ہیں ہم فرشتے ہیں اللہ کے کالو یالو تو ان رسول ربک ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں ہم انسانی شکل میں آئے اور دیکھو مومنوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور دیکھو بستی سے جن نکلنے لگو تو کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے اس لیے کہ یہ بستی مورد عذاب بننے والی کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ولا یلتفت منکم احد الا امراتک کتنا خوفناک عذاب آیا ہوگا اندازہ لگائیے حکم یہ ہے کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اللہ اکبر اندازہ لگائیے میرے روپے کھڑے ہو رہے لا یلتفت منکم احد الا امراتک کوئی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھنا اور بالکل صبح کے وقت جب یہ سوئے رہیں گے ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے ان نما صبح علیہ صبح قریب کیا صبح قریب نہیں ہے اس کے بعد بالکل غفلت کے موقع پر عذاب آیا صبح کے وقت جب سوئے ہوئے تھے کیا فلما جالنا آ لیا صاف ہم نے ان کی بستی کے نچلے حصے کو اوپر والا حصہ بنا لیا آلی کو سافل بنا دیا سافل کو آلی بنا دیا پوری بستی کو یوں اٹھا لیا گیا اور وہیں سے الٹا کر دیا گیا بستی اور اس کے بعد پتھر برسائے گئے ان کو پہلے ان کا انجام دکھایا گیا اور اس کے بعد سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ برابر اختلاف میں رہیں گے ساری امت امت واحدہ تھی بعد میں اختلاف ہو اور یہ اختلاف میں برابر رہیں گے اللہ مرحم ابو لیکن اللہ جس کے اوپر رحم کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم اسی کے اوپر ہوتا ہے جو متفق اور متحد رہتے ہیں اختلاف رحمت نہیں ہے اختلاف رحمت نہیں جو ہے اختلاف زحمت ہے اللہ کی رحمت جن کے اوپر ہوتی ہے وہ اتحاد کرتے ہیں اور اتحاد اللہ کی رحمت اللہ مر ربک اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم ہو تو اختلاف دور ہوتا ہے گویا کہ اتفاق اللہ کی رحمت ہے نہ کہ اختلاف اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ ایک بہت حسین قصہ قصہ ہے نہ ہم احسن القصص بہترین بیان کر رہے ہیں اور حقیقی قصہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں اور ایک ماں سے دو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بن یمین یہ دونوں سگے بھائی ہیں اور ان سے بڑی محبت تھی حضرت یعقوب کو دیگر بیٹوں کے مقابلے میں بہت چاہتے تھے لہذا ان لوگوں نے میٹنگ کی ان لوگوں نے میٹنگ کی دسوں نے کہ ہمارے باپ ان دونوں کو بہت زیادہ چاہتے اور سب سے زیادہ یوسف کو چاہتے لہذا کیا کیا جائے تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ مار ڈالو اس کو اختلو یوسفا قتل کر دو تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی قتل مت کرو بلکہ کسی بہانے سے اسے جنگل میں لے چلو اور کسی اندھے کنویں میں ڈال دو اس کے بعد پلاننگ کے بعد اپنے باپ کے پاس آئے کہا کہ کیا بات ہے کہ اسے بر اپنے پاس ہی رکھے رہے تو ارے کبھی بھیجو ہمارے ساتھ ارسل ہوں مانا غدن یارتا ویلاب وہیں نہ لو حافظون ارے ادھر ادھر کھیلے دوڑے ہمارے ساتھ بھیجو جنگل کے اندر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بھیڑیے وغیرہ بہت زیادہ ہیں جنگل کے اندر مجھے خوف ہے کہ میرے بچے کو کوئی بھیڑیا نقصان نہ پہنچا دے تالا کالو لئی نقل و نہ تب تو ہماری بہادری کا اور ہماری جتھے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا ہم اور ہمارے جتھے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا ہم اتنے طاقتور ہمارے رہتے ہوئے کوئی بھیڑیا ان کو اٹھا لے جائے ناممکن ہے بھیجیے ہمارے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم غیب تو تھا نہیں اگر انہیں علم غیب ہوتا تو کاہے کو حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیجتے بھیج دیا انہوں نے لے کر کے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ایک اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا اور اس کے بعد ان کی قمیض کو اتار لیا قمیض اتارنے کے بعد ان کو ننگے ہی ڈال دیا اور ایک بھیڑ ذبح کر کے اس کرتے کو اس کے خون میں ملوث کیا اور وہی کرتا لے کر کے باپ کی خدمت میں روتے ہوئے آئے مگر مچ کے آنسو بات ہوئے وہ جا ہوا باہ ہمیشہ شام کے وقت روتے ہوئے آئے اور کہا کالو یا انا نہ نستبق و تکلین ہم لوگ دوڑنے چلے گئے اور اپنے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا ایک بھیڑیا اور کھا گیا ومان تب مومن اللہ ولو کنہ صادقین ہم سچ بھی کہہ رہے ہوں تو آپ یقین نہیں کریں گے دیکھو جھوٹے خود بتا رہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی ایک فطرت ہے یہ کہ کوئی غلطی کرتا ہے کوئی جرم کرتا ہے تو جرم کا نشان ضرور چھوڑ جاتا ہے یہ آدمی کی فطرت ہے اور آج کل میڈیکل جو سائنس ہے اس نے تو مجرم کی غلطی ہی سے مجرم کا پتہ لگانا شروع کر دیا مجرم ضرور کوئی نہ کوئی کلو چھوڑتا ہے کوئی نہ کوئی کلو چھوڑ دیتا ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ جرم کرتے وقت کوئی نہ کوئی کلو وہاں اس سے رہ جاتا ہے اور اسی کلو کے اوپر محنت کر کے جاسوس مجرم تک پہنچ جاتا ہے یہاں بھی ان سے دو گڑبڑیاں ہوئیں ایک تو جرم کیا تھا انہوں نے بھاری جرم کیا تھا ایک تو انہوں نے کرتے کو نہیں پھاڑا تھا ارے بھائی بھیڑیا جب کھائے گا تو کرتا پھٹا ہوا ہوگا یہاں کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا یہ بڑی یہ سب سے بڑی غلطی تھی ان کی جو ان کے جھوٹ کو آشکارا کر رہی تھی کہ اگر بھیڑیا پکڑتا تو کمیز پھٹی ہوئی ہوتی اور یہاں کمیز بالکل صحیح سالم ہے اس کے بعد دوسری غلطی یہ تھی کہ جرم کر کے خود کہہ رہے ہیں کہ مومن سوادین ہم سچ بھی کہہ رہے ہو تو آپ ماننے والے نہیں اس کا مطلب ہے کہ اپنی بات جو بیان کر رہے ہیں اس میں جھوٹ کا شائبہ موجود ہے یہ کلو ہے جس سے ان کا جرم ثابت ہوا کہا کہ اب تو مجھے صبر کرنا ہے بہت تکلیف ہوئی نبی کو اور ادھر کا معاملہ سیارت الفارسل دلوا ایک قافلہ آیا پانی کی تلاش میں کنواں ڈھونڈا مل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے نیچے سے ڈول کو پکڑ لیا اب ان کو جب اوپر لایا گیا دیکھ کر کے پریشان قافلے کا آدمی کالے یا بشرا غلام ارے دو لڑکا مل گیا بڑا خوبصورت واسر روح بزوا اور بہترین چیز سمجھ کر کے انہیں چھپا لیا واللہ اللہ سب دیکھ رہا ہے سب جان رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے اس کے بعد لے جا کر کے بازار مصر میں بیچ دیا گیا عزیز مصر نے خریدا خرید کر کے اپنے بیوی کو لا کر کے دیا اور کہا کہ دیکھو اس بچے کی پرورش کرنی ہے ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے ہمیں یہ نفع پہنچائے گا ہم اپنا بچہ بنا لیں گے ہم بے اولاد ہیں بچہ کیا بناتے معاملہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے جوان ہونے لگے اب انتہائی حسین تھے بہت حسین اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب حسن عطا فرمایا تھا اب یہ جو پالنے والی عورت تھی خود ان کے اوپر عاشق ہو گئی ایک دن ان کو کئی کمروں کے اندر لے گئی وہ کال تلک کہا کہ آ جاؤ گناہ پر آمدہ کیا خالہ معذ اللہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ان انب حسن رب نے مجھے بڑا اچھا مقام دیا اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ دونوں نے ارادہ کر لیا تھا اور حضرت اس نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا تھا اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتے رب کی برہان کیا تھی رب کی دلیل کیا تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ غلط کام کرنے سے روک دیا رب کی برہان یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کن کن مصائب سے مجھے نکالا بازار مصر میں میں بکا اور اس کے بعد ایک اچھے مقام پہ لا کر کے مجھے رکھا ہوا ہے اچھے مکان میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یہ بہت بری بات ہوگی یہ بات ان کے ذہن میں آ گئی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں تیرا یہ حکم ماننے والا نہیں اور بھاگے وہ بھاگے یہ پیچھے دوڑی جب آخری دروازے پر پہنچے تو اس عورت کے ہاتھ میں تورات وغیرہ کے اندر اس کا نام زلیخا ہے لیکن قرآن حکیم نے اس کا نام نہیں بتایا بس عزیز مصر کہنا عزیز مصر کی بیوی کہنا ضروری ہے تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا اور سامنے ہی شوہر موجود اب دیکھو بات کیسے پلٹ دیا اس نے قالت ما جزاؤ من اراد بی اہلی کا سوان ایو جنا ادب یہ میرے ساتھ بلاتکار کرنے جا رہا تھا اب بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے اب دیکھو بات فوراں پلٹ دیا اس نے کہ ایسے آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تیری بیوی کے اوپر دست زرازی کر رہا ہو اب عزیز مصر بھی پریشان سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے غلط کار کون ہے اس میں گنہگار کون ہے شاہد شاہد من ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کوئی اچھا اور ہوشیار آدمی تھا اس نے کہا کہ بھائی فیصلہ ابھی ہو جائے اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ گنہ گار ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں دیکھا گیا قدم ان پیچھے سے پھٹا ہے کہا کہ یہ جھوٹی ہے غلطی اسی کی ہے اور کہا کہ کالا من قید کن قید کن عظیم یہ عورتوں کا مکر ہے اور عورت جب مکر پہ آ جائے تو پھر مرد کا دماغ گھما کے رکھ دیتی ہے قرآن کریم میں کہا گیا کالا من قید کن یہ تم عورتوں کے مکر ہیں یہ عورتوں کے مکر ہیں تمہارے ان کے کن تمین الخاتین تو بہت ہی غلط کار عورت ہے اور چل اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگ اپنے گناہوں کی وسطفل ضمبک ان کے کن تمین الخاتین یوسف و عارض انازا یوسف دل پہ مت لانا بات بات دل پہ مت لانا بات آئی گئی ختم ہو گئی لیکن بات یہ ختم نہیں ہوئی اور عورتوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے غلام کو چاہتی ہے اب اس کو بھی اپنی انا کا خیال آیا تمام جو عورتیں ایسی بات بنانے والی تھیں اپنے یہاں بلایا اور ایک جگہ گاؤں تکیے دے دے کر کے بٹھا دیے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھل ایک ایک چھری کہا کہ چلو پھل کاٹ کاٹ کر کے کھانا شروع کرو انہوں نے پھل کاٹ کاٹ کر کے کھانا شروع کر دیا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب آ جاؤ جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں یہ حسن بے نقاب سامنے آ جاتا ہے فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم دیکھا تو دیکھ کر کے جو ہے پریشان ہو گئیں مدہوش ہو گئیں اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ پھل کاٹتی اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور کہا قلنا حاشا لله ما هذا بشرا یہ انسان نہیں ہو سکتا ان هذا الا ملک کریم کوئی بزرگ فرشتہ ہے اتنے حسین دیو اس کے بعد عورتیں بھی برگلانے لگی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اور ہر نوجوان کو جو ہے یہاں ایک عبرت ملتی ہے کہ اللہ نوجوانی دے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار اس کی زندگی میں آنا چاہیے یہ نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے قرآن حکیم جو قصہ بیان کرتا ہے اس میں عبرت کی جگہ تلاش کرو قصہ مقصود نہیں ہے دیکھو جوانی کی دہلیز پر ہیں اور ایش پرستی کے سارے سامان مہیا ہیں لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے ایش پرستی کی طرف مائل نہیں ہوتے یہ ایک نوجوان کا کردار ہونا چاہیے اس کی جوانی بالکل بیدار ہونی چاہیے دعا کر رہے کہ اللہ اس ان جو ہے مکاروں کو مجھ سے دور کر دے اور اگر تو نے مجھے دور نہیں کیا ان سے تو ہو سکتا کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور میں جاہل بن جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسے کام کرتا ہے بالکل جاہل ہے جہالت میں یہ سب کام کرتا ہے فاکم من الجاہلین کی جاہل نہ ہو جاؤ اللہ تبارک تعالی نے آپ کی دعا قبول کر لی فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کے مکر کو پھیر دیا عزیز مصر نے دیکھا کہ بدنامی بہت زیادہ ہو رہی ہے لہذا اگر کہ یوسف بے قصور ہے جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ بات یہیں دب جائے کہ قصور یوسف علیہ السلام کا ہے میری عورت بالکل بے قصور ہے تاکہ بات جہاں کی تہاں رہ جائے اگر کہ جانتا تھا کہ یوسف بے قصور ہے اب گئے داخل ہوئے جیل کے اندر تو چونکہ آپ نبی ہیں اور نبی جہاں بھی جاتا ہے ایک دائی جہاں بھی جائے کام کرنا شروع کر دے اور جس کو بھی پائے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دے جیل کے اندر جائے تو وہاں بھی کام کرنا شروع کر دے وہاں دو نوجوان موجود تھے ایک کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ بادشاہ کو شراب پلاتا تھا شاید اس نے شراب کے اندر زہر ڈال دیا تھا اور ایک نان بائی تھا جو بادشاہ کی روٹی پکاتا تھا شاید اس نے زہر ڈال دیا ابھی معاملہ تفتیش کے حدود میں تھا اور دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اب دیکھا کہ یہ اچھے آدمی ہیں بولے کہ خواب آپ کی تعبیر جانتے ہو بڑے اچھے آدمی دکھتے ہو تاکہ ہاں خواب کی تعبیر جانتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیا خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا ان دونوں نے